سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ پاک اس خانقاہ کو توقیہ میں قیامت قائم و دائم رکھے اس کے فیوزہ کو برکات کو زمین پہ پھیلائے ان کے پانی و بین بوائیں کو درجے بردہ پرم فرمائے جو بچے ہیں اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا زیادہ شین بنائے اور اس سلسلے کا کام کرتے رہے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں جب یہ بیان کرتے ہیں میں یوں سمجھتا ہوں یہ میرا لگا ہوا پودا ہے اور اس کے سوالات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں میں خوش ہوتا ہوں دعا کرتا رہتا ہوں میرے اللہ فرماتے ہیں جو جیسا عمل کرے گا ویسا اس کا بدلہ پائے گا اس پر حافظ محمد ابراہیم صاحب بول رہے تھے میرے اللہ فرماتے ہیں فرمیہ عمل مسکال ذرہ خیرت جو ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا شرم اور جو ذرا بھر برا عمل کرے گا اور توبہ کی اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا ہاں توبہ کے بعد پھر وہ آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح انہوں نے عالم آخرت کے کے متعلق تفصیل سے بتایا کہ گناہوں کے یہ ثمرات ہیں یہ سزائیں ہیں اس طرح میرے بھائیوں قرآن میں عدیث میں اگر آپ غور کریں تو دنیا میں بھی جو ہمیں دکھ تکلیف اور نقصانات پیش آتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں قرآن میں ہے رماصا قوم مصیبت کا سبق عیدی کو اے میرے بندو جو چھوٹی بڑی مصیبت آپ کو پہنچ رہی ہے ایک بڑے اپنے ہیں یہ قرآن ہے چھوٹی موٹی سزائیں دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں جیون تاکہ یہ تو ہماری طرف رجوع کریں تاکہ یہ توبہ طائب ہو ہمارا مقصد تمہیں اذیت پہنچانا ہمارا مقصد تمہیں ذلیل کرنا نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تماچوں کی وجہ سے اب اس کی وجہ سے آپ مسجد میں آئیں رزگار کریں توبہ کریں کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے اور پھر یہ جو نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اصل اللہ سے تعلق قائم کرنا تعلق جوڑنا اسی کا نام تصوف ہے آپ سنتے ہوں گے تصوف آپ سنتے ہوں گے احسان و سلوک آج میں آپ کو مختصر اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نسلاتی و نسخی و مماتی اللہ رب العالمین نیک عمل کرو اور نیک عمل میرے لیے کرو اے اللہ میری نماز تیرے لیے میرا روزہ تیرے لیے میری قربانی تیرے لیے میرے زندگی کے سارے اعمال تیرے لیے حتیٰ کہ زندگی کے سارے اعمال تیرے لیے اور موت تیرے لیے تو جب اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے بس پھر فیصلہ ہے کیا فیصلہ ہے سناؤں آپ کو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جو من عمل صالحا جو نیک عمل کرتا ہے صرف کافی نہیں نیک عمل من عمل صالحا من ذكر او انثى مرد و عورت ہو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اس میں عزت شہرت یہ مطلوب نہیں ہے بلکہ مقصود صرف اللہ ہے حیات طیبہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے یہ قرآن ہے ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں جو اللہ کی رضا کے لیے اور جو غیر کے لیے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے وہ مردود ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے تو تصوف یہ ہے ان سلاتی میری نماز مدرسوں کی میری قربانی اور روزے و محیا یا میری زندگی کے سارے اعمال تو عطا کے موت للہ رب العالمین خالص رب العالمین تیرے لیے ہے میرا مقصود اور کوئی نہیں جنت بھی نہیں حدیث پاک میں اس کو اور عنوان سے پیش کیا گیا ہے جبرائیل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے یعنی تصوف کیا ہے احسان و سلوک آج بھی یہ اصطلاحیں تصوف و سلوک کے لیے ہیں احسان کیا ہے یعنی تصوف کس کو کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابد اللہ کا کا طرح ہو تو ایسی کی بات کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تیری نماز اللہ کے لیے یا اللہ میں دلی پڑھ رہا ہوں تیرا روزہ اللہ کے لیے اور تیرے سارے اعمال اللہ کے لیے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ ایک تیرے لیے فیلم تراہ ہو فہم نہ اگر اس قدر طاقت قوت پیدا نہیں ہے تو کم از کم یہ یقین کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کی نظر مجھ پر ہے میں نقل پڑھ رہا ہوں اس کی نظر مجھ پر ہے میں ذکر اذکار میں ہوں اس کی نظر مجھ پر ہے میں مراقبے میں ہوں اس کی نظر مجھ پر ہے خیر سے میں بالکل منقطع ہوں غیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ان اعمال میں میرا تعلق اللہ سے ہے اللہ اکبر فیرہ اور کسی اللہ والے نے اس کو پھر آسان کر کے پیش کیا ہے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ایک میدان ہو کس چیز کا میدان ہو اسے خوب ہو باقی سے بالکل میرے رابطے ختم میرا تعلق ختم میری امیدیں ختم میرے میری رجا اور خوف ختم میں سارے رات کے سے میدان میرے دل کا خالی ہے اور اس میں تو ہے وہی بات ہے جو میں شروع سے لے آ رہا ہوں دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی اگر جملہ پھر اس کی تشریح کرتا ہے غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر انتاب اللہ عبادت کرے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے خیر سے تیری نظر ختم ہو جائے غیر سے تیری نظر ختم ہو جائے نہ سلاتی و نسخی و میار میری نماز میری قربانی صرف اللہ کے لیے درمیان میں جنت بھی ختم ہو جائے جہنم بھی ختم ہو جائے نہ میں جہنم کے ڈر سے پڑھ رہا ہوں نہ میں جنت کے شوق میں پڑھ رہا ہوں میں تو صرف اپنے رب العالمین کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں وہی ہے غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر یہ تصور اور اسی میں مزہ ہے اور اسی میں چاشنی اور لذت ہے یہ اعمال اعمال بھی ضروری ہیں لیکن اعمال اللہ کی رضا کے لیے اب یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے حاصل ہو جائیں کیسے حاصل ہوتے کیسے حاصل ہوتے قرآن پاک میں وصف یدعون ربهم بالغدات والعشی کہ اپنے آپ کو ذکر والوں کے ساتھ نتھی رکھو اپنے آپ کو کتنا ٹائم باقی ہے اپنے آپ کو ذکر والوں کے ساتھ نتھی رکھو چمٹے رکھو اس رکھو آدمی کہے کہنا یار میں مجھے جلدی ہے مجھے سودا دے دو وہ کہ مطلب ٹھہرے رہو وہ کہے کہ مجھے بہت سب خواہ آ رہا ہے تیزی سے کہے کہ سب ہے یعنی آپ فریاد نہ کرو بلکہ خاموش رہو اس کو برداشت کرو تو اللہ پاک فرماتے ہیں بس پھر نفسک استعمال کر رہی نا ید جو ید رونا رب ہوں بالغدا کے ہیں صبح و شام میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تم ان کی معیت میں مع ان کی ہمراہی میں صبر کرو الفاظ سمجھو ان کی معیت میں ان کی ہمراہی میں صبر کرو کہ تمہارے تقاضے ہیں گھر کے دکان کے کچھ کاروباری ذرا ان کو دباؤ ان کو تقاضوں کو دباؤ ہاں ایک ترتیب بناؤ کہ وہ بھی چلیں اور ساتھ ساتھ اللہ والوں کی معیت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی خدمت یہ بھی ایک زندگی کا لازمہ بنا لیں اس کو بھی زندگی کا لازمہ بنا لو اب کیا ہوگا اب آپ کو یہ نسبت حاصل ہوگی جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو نف سخیشی کسی کو کسی اللہ والے نے آسان کر یوں پیش کیا ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے بات ایک ہوتی ہے عنوان الفاظ مختلف ہوتے ہیں قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے سادہ تھے غلام تھے ایک عورت کے وہ کہتی ہے میں ان کو کہتی مسل کہ جاؤ ٹنڈے لے آؤ یہ جا کے کدو لے آتے میں کہتی جاؤ توریاں لے آؤ یہ اور سبزی لے آتے میں کہتی جاؤ کمیز لے آؤ کوئی اور کپڑا لے آتے اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے تھے ذرا مزاج کے بھی سادہ تھے نحیف اور کمزور بھی تھے تو کبھی کبھی میں تنگ آ کے ان کو جھڑکتی حتیٰ کہ کبھی میں مار بھی دیتی اس دوران حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت میں آ گئے اور مجھے آپ کے باتیں سناتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے آج آج یہ کہا ہے تو مجھے وہ باتیں بہت پسند آتی میں نے کہا کہ اب تم دوسرا کام چھوڑ دو مجھے صرف اللہ کے حبیب کی باتیں سن کر آ کے سنایا کرو اب میری ڈیوٹی یہ ہو گئی حتیٰ کہ اس کو پھر مجھ سے ایسی محبت ہوئی کہ وہ خود آنے لگی دربار نبوت میں خود آنے لگی اور باتیں سن کے مسلمان ہو گئی مجھے بھی پیش کیا کہ اس کو بھی کلمہ پڑھا دو خود بھی کلمہ پڑھ لیا اور روزانہ آ کے آپ کے متفوزات آپ کے ارشادات آپ کے عام کے عام بات حاصل کرتے تو پھر ایک وقت آیا اس نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے کہ تو میرا تو میرا ذریعہ بنا ہے اسلام کا تو میرا ذریعہ بنا ہے اللہ کے حبیب خدمت کا صحبت کا میں تجھے غلام رکھوں مجھے شرم آتی ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا اور تیرا احسان ہوگا کہ تم مجھ سے نکاح کر لیں تمہارے شوہر ہو جائے اور شوہر ہو گئے پھر ان کو بڑی عادضی اور نیاز مندی سے کہتی تھی کہ میں تجھے مارتی تھی تجھے دوڑاتی تھی مجھ سے غلطی ہوئی اب تم مجھے مارو ہو بدلا دو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو کو کون سے سخاب کے پر لگ گئے تھے کہ ان کے اوپر یہ ایک مہربان ہو گئی عورت ان کے پاس کیا سرمایہ آیا تھا انہوں نے کون سا ایٹم بم بنایا کون سا جہاز بنایا اللہ کے حبیب کی خدمت اللہ کے حبیب کی محبت ایسی میٹھی اور خوشبو آئی کہ اس کی جو مالکہ تھی اس نے نکاح کر لیا اور اس کی غلام بن گئی شوہر جو ہے وہ اس کا مالک بن گیا دیکھا میں نے دو مثالیں دی ہیں ایک قرآن سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہ نسبت حاصل ہو تو پھر اپنے آپ کو ذاکرین کے ساتھ رکھو بے شک میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا کاروبار چھوڑ دو بلکہ یہ کہوں گا ایک ترتیب رکھو ہفتے میں اور پھر صرف کے دل سے ہو صرف کے دل سے ہو صحیح نیت سے ہو تو انسان میں تبدیلی آتی ہے اگر صرف دل سے نہ ہو صحیح نیت سے نہ ہو پھر کئی سال اس تو اس میں تبدیلی نہیں آتی اس لیے یہ خانقاہ ہے یہ سیر گاہ نہیں یہ تعام گاہ نہیں کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ خانقاہ ہے خانقاہ کا ہونا ہوتا ہے جہاں اخلاقیات کی اخلاقیات کی اصلاح ہو عقائد کی اصلاح ہو اور وہاں پر اللہ والوں کی نسبت حاصل ہو تو اس نیت سے آدمی آئے اور اس نیت سے لے کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں دیں گے اور دوسرا میں اللہ والے کا ایک شعر پیش کیا قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل پیش کر کہ اپنے آپ کو اپنے سینے کو اللہ والے کے سینے کے ساتھ لگا دو اور ان کی خدمت میں رہو ان کی صحبت حاصل کرو اب یہ نسبت حاصل ہو جائے گی اور ایک مثال میں نے حدیث سے پیش کی حضرت تعالیٰ عنہ کی اور ایک مثال اور سن لو میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک تھا انہوں نے خود فرمایا میں خود کانوں سے سنا کہ مجھے فلاں فلاں ڈگریاں حاصل کی میرے خاندان والے چاہتے تھے کہ تم نوکری کرو باقی جو تھے وہ نوکری والے ہو گئے تھے میں انکار کرتا تھا وہ مجھ کو ناراض ہوتے میری تزلیل کرتے مجھے تانے دیتے کہ ابھی تک تو ان کا پیر زندہ ہے تو کچھ نمکین میٹھے لک میں کھا لیتا ہے جب ان کا پیر دنیا سے رحلت کر جائے گا پھر بھیک مانگے گا کیا کرے گا کیا کھائے گا اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جب میرے شیخ کا انتقال ہوا پھر میں شیخ پھول پوری عبد الغنی پھول پوری میں سے میں خدمت میں رہنے لگا ان کی خدمت میں رہتے رہتے ان کا بھی انتقال ہو گیا اب میرے گھر والے منتظر تھے اب یہ بھیک مانگتا رہے گا اب میں ان کو کہتا ہوں آؤ میرے پیسے کے ساتھ پیسے کا مقابلہ کرو میری تعمیر کے ساتھ تعمیر کا مقابلہ کرو میں نے گلشن کو پوری دنیا میں گلشن بنا دیا گلشن اقبال کو پوری دنیا میں گلشن بنا دیا اور یہ رحمت کا فیض اور یہ معرفت کا فیض میرے حوالے سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور کھانا پینا تم سے بہت زیادہ اچھا ہے اور میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ تمہارے پاس وہ شر اشیر بھی نہیں ہے اس کا ساواں حصہ بھی نہیں ہے تو فرماتے تھے یہ اہل دنیا کو دھوکہ ہے یہ اہل دنیا کو دھوکہ ہے جب آدمی اللہ والے کی صورت میں بیٹھے ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ رابطہ رکھے دکھ تکلیف برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور پر عطا کرتے ہیں پھر تو پوری دنیا کی نیم اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں لیکن نیت تو ہو اب آپ اپنے انصاف سے دیکھیں ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے تم کتنے آتے ہو اپنا انصاف خود کرو سالانہ اجتماع ہوتا ہے تم کتنے آتے ہو سال کے دوران میں اتنا شدید مریض ہوں آپ کو معلوم ہے ڈائلسس پہ ہوں میرا بولنا میرا میرا قدم اٹھانا پہلو بدلنا مشکل ہے اور بات مرتبہ تو میری پہچان نہیں رہتی دروازہ کس طرف ہے لیٹرین کس طرف ہے لیکن تم نے کیا پوچھا میرے پاس کتنے دن رہے میرے پاس میری کیا خدمت کی میرے پاس کیسے آئے تو آدمی خود انصاف کریں اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نیت کرو لینے کی بلکہ دینے والا موجود ہے وہاں کوئی کمی نہیں ہے وہاں کوئی بخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہما الحمد للہ مراقب ہو جاؤ